سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عویمر اجلانی عاصم بن عدی کے پاس آیا اور کہا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائے اور اسے قتل کر دے کیا آپ لوگ مقتول کے بدلے میں اسے قتل کر دیں گے عاصم رضی اللہ عنہ میرے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ دیجئے چنانچہ انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیکن آپ نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا اور معیوب جانا عاصم رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا اس پر عویم رضی اللہ عنہ بولے کہ واللہ میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا خیر عویم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور عاصم رضی اللہ عنہ کے لوٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت آپ پر نازل کی چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو بلایا دونوں آگے بڑھے اور لعان کیا پھر عویم مردی اللہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے اب بھی اپنے پاس رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں چنانچہ اس نے فوراً اپنی بیوی کو جدا کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ رائج ہو گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو اس کا بچہ سرخ پست قد باسہنی کی طرح کا پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اویمر کا ہی بچہ ہے اویمر نے عورت پر جھوٹا طوفان باندھا اور اگر ساملے رنگ کا بڑی آنکھ والا بڑے بڑے چوتڑ والا پیدا ہو جب میں سمجھوں گا کہ اویمر رضی اللہ عنہ سچا ہے پھر اس عورت کا بچہ اس مکروح صورت کا یعنی جس مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی اسی صورت کا پیدا ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو چار